يحسب أن ما له أغلده كلا

بالله صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل حول من الأحوال مقتحين مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بل للمقاصدنا يا ربي بالمصطفى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 الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل آج مدنی قاعدے کے سبق نمبر نو کی مشق کریں گے لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے میں سبق نمبر نو نکال لیں شاء اللہ آج سبق نمبر نو کی مشق کریں گے سبق نمبر نو حروف لین کی تختی ہے اور حروف لین کی مشق اس میں ہوگی حروف لین دو ہیں حروف لین کتنے ہیں دو ہیں واؤ یا کہ اگر واؤ ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا اور یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا اور اسے مدہ کی مشکی تھی تو اس میں واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگی لیکن اب یہ دونوں حروف جب ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر آ جائے تو یہ حروف حروف لین ہو جاتے ہیں لین کا معنی ہے نرمی لین کا کیا معنی ہے نرمی اور حروف لین کو ادا کرتے وقت چار باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے نمبر ایک اسے کھینچا نہیں جاتا دراز نہیں کیا جاتا نمبر دو جھٹکا نہیں دیا جاتا نمبر تین اسے نرمی سے پڑھا جاتا ہے سختی سے نہیں بلکہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور نمبر چار معروف طریقے سے پڑھا جاتا ہے مجہول طریقے سے نہیں تو ان چار باتوں کا حروف لین کی ادائیگی کے وقت خیال رکھا جائے کہ حروف لین میں حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے ہم نے سبق نمبر تین اور سبق نمبر چار میں جو حرکات کے سبق کی مشق تھی تو حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اور اس کی ادائیگی بھی کچھ اس طرح تھی کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے یہاں حروف لین میں فرق یہ ہے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے اس میں نرمی ہے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حروف لین کو ادا کرتے وقت نرمی کے ساتھ ادا ہوں اور بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے ادا ہوں اور معروف طریقے سے پڑھے جائیں مجہول طریقے سے نہ پڑھے جائیں مثلا با واو زبر بو تو یہ اس میں جھٹکا آ گیا بو اور مجھول طریقہ کیا ہے باؤ یا بائے باؤ بائے یہ مجھول طریقہ ہے اور معروف طریقہ کیا ہے باؤ بائی باؤ بائی یعنی باو جب وا لین ادا کریں گے تو اس وقت ہونٹ گول کریں گے ہونٹوں کو گول کریں گے اور جب یا لین ادا کریں گے تو زبر کو یا کی طرف یعنی با یا زبر بائی یا کی طرف لوٹے گی اور آواز گرے گی آخر میں آ کے بائی یعنی زبر ادا ہو کر جب یا ادا کریں گے تو آواز کو گرا دیں گے باؤ بائی یہ طریقہ ہے اس کا تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حروف لین بغیر کھینچے یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑیں گے یہ چار باتوں کا خیال رکھا جائے کہ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ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 بسم الله الرحمن الرحيم اب اس میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں یہ وہی حروف ہیں جو حروف سبق نمبر ایک میں ہم نے حروف تحجی یعنی حروف مفردات پڑھے تھے کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے جو اس کے نکلنے کی جگہ وہیں سے ادا کرنا ہے اس بات کا تو ہمیشہ خیال رکھنا ہے قرآن پاک میں جب بھی ہم تلاوت کریں گے تو اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو ہر حرف یہ بنیادی قاعدہ ہے ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو اور دوسری بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ وہ تمام صفات کے ساتھ یعنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو اس بات کا خیال چاہے وہ ہم الگ الگ ہر حرف کو ادا کریں یا ملا کر ادا کریں یا ہجے کر رہے ہوں یا رواں کے ساتھ ادا کر رہے ہوں اس بات کا ضرور خیال رکھا کریں کہ ہر حرف کو اس کی جگہ سے اس کے مخرج سے اس کے مقام سے ادا کریں اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کریں با واو زبر بو بو با یا زبر بائی باؤ بائی بائی بائی یہ نرمی کے ساتھ ہے اب اس کو بو بائی ایسے نہیں بڑھیں گے بائی اور اس کو دراز کرنا کی کھینچنا کسے کہتے بائی یہ کھینچنا ہوا تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑیں گے یعنی بائی باؤ بائی تا واو زبر تاؤ تا یا زبر تائی تاؤ تاؤ تائی تائی سا واؤ زبر ساؤ سا یا زبر سی سائی سو سائی اس سطر نمبر ایک کی روا میں دہرائی کرتے بائی تائی ٹائی سائی جی یہ اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے اسی طرح قرآن پاک میں جا بجا حروف لین آتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حروف لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف ادا ہوں باؤ بائی تاؤ تائی ساؤ سائی اب سطر نمبر دو جیم واؤ زبر جاؤ زبر جائی جائی لیکن اس طرح بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں جیسے جاؤ جائی تو جین جو زبر ہے وہ کھینچ جاتا ہے دراز ہو جاتا ہے جاؤ جائی یا آلائی یعنی ہم تو اب اس طرح جو ہے وہ زبر جو ہے وہ دراز ہو جاتا ہے تو اب یہ زبر اپنے معیار سے ادا ہو اور حروف لین بھی صحیح ادا ہو جیسے جاؤ جائی جی واؤ زبر یا زبر ہائی شو ہائی شو شائی کو درمیان حلق سے ادا کریں گے ہے کو درمیان حلق سے ادا کریں گے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہے اور ہا میں فرق ہو ہا نہ بن جائے ہو ہاؤ زبر ہو یا زبر ہئی ہئی ہو اب اس سطر نمبر دو کی دو رہی کرتے جاؤ جئی ہو کو پر پڑیں گے موٹا پڑیں گے اس لیے کہ یہ عروس مستحالیہ میں سے ہے ماشاء اللہ تو اس طرح جیسے واؤ کو ادا ہم نے کیا خاؤ اب واؤ کا مقرد کیا ہے ہوٹوں کی گولائی ہوٹوں کی گولائی ہوٹوں کو گول کریں گے تو معروف طریقے سے ادا ہوگا ہاؤ اب یہ ہوٹوں کو گول کیا اسی طرح جب ہم یا لین کو ادا کریں گے تو ہائی یعنی زبر ادا جب کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے جیسے خا اب جب یا ادا کریں گے تو آواز کو گرا دیں گے ہائی جی ہاؤ ہائی اب سطر نمبر تین ڈال واو زبر ؤبر ڈال یا زبر دئی دو دئی دو دئی رال واو زبر رو رال یا زبر رائی زال کو نرمی کے سزا کریں گے اور یہ نرمی سے جب ہی ادا ہوگا جب اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے جو اس کے نکلنے کی جگہ ہے جب تک اس سے ادا نہیں کریں گے یہ صحیح حرف ادا نہیں ہوگا اور زال کا مخرج ہے سرا زبان زبان کا یہ سرا اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہیں اوپر کے اس کے اندرونی کنارے سے لگے تو ادا ہوگا اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں سا رال و و آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس میں سختی نہیں ہے اگر اس کو اپنے مقد سے ادا نہیں کریں گے تو پھر بنے گا سا زال و تو اب زا اس بیچ میں سختی کی آواز جو ہے یہ زا کے ساتھ مشابت کر رہی ہے زال کی اور ساگ کے اندر اگر سختی کریں گے تو یہ سین بن جائے گا لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر حرف جو ہے اپنے مخرج سے ادا ہو اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو تو زال کا مخرج جو میں نے ابھی عرض کیا کہ سرا زبان اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے زال واؤ زبر رو زال یا زبر رائی رو رائی جب حرکت کا نام لیں گے تو جیسے لال واؤ زبر اب زبر جو ہے اردو کا ہے لفظ تو یہ زا کے ساتھ ہے زبر نہیں ہے کیونکہ نرمی کے ساتھ جو حرف ادا کر رہے تو حرف کی وجہ وجہ سے جو ہے وہ زبر کی آوازی زبر آ رہی ہے یا زیر اور پیز اس طرح ادا ہوتے تو خاص طور پہ خیال رکھے اگر زبر کہا تو حرف جو ہے وہ جو نرمی سے ادا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی فرق نہ پڑے لال واؤ زبر رو یا زبر رائی رو رو واؤ زبر رو یا زبر رائی رو رائی را کو پور پڑیں گے را پر زبر ہو تو را موٹا پڑا جائے گا رو رائی ز زبر زو واؤبر یا زبر زئی زو زئی سین واؤ زبر سو سین یا زبر سئی سو سی سو سی شین واو زبر شو شین یا زبر شائی شو شائی شو شائی اب اس سطر نمبر چار کی روا میں دہرائی زو زئی ز کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں گے گے زئی سو سئی شو شئی اب سطر نمبر پانچ سود واؤ زبر سو سود یا زبر سوئی سو سوئی سو سوئی سواد کو سیٹی کی آواز میں اور پور بڑھیں گے موٹا بڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے سو سوئی بود واؤ زبر بو بو یا زبر بوئی بوئی بوئی بو بو پو واؤ زبر پو پ یا زبر پوئی پوئی پو پوئی پو پوائ سطر نمبر چھ واؤ زبر و یا زبر وائی وائی وئی وائی وا کو پر پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے اور نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اس میں سختی نہ ہو زئی نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کو باریک پڑھیں گے واؤ وائی وائی آئی واؤ زبر آؤ آئی یا زبر آئی ؤ آئی آئی وائن واؤ زبر غو غین یا زبر غی غو غی غو غی سطر نمبر سات فا واؤ زبر فاؤ فا یا زبر فائی فاؤ فائی قوف زبر قو قوف یا زبر کوئی قو قی کاف واو زبر کاؤ کاف یا زبر کئی کئی کئی کئی سطر نمبر آٹھ لام واؤ زبر لو لام یا زبر لئی لو لئی لو لئی میم واؤ زبر مؤ میم یا زبر مئی مئو مئی مئو مئی نون واو زبر نو نون یا زبر نئی نو نئی نو نئی ستر نمبر نو واؤ واؤ زبر واؤ واؤ یا زبر وئی واؤ وئی واؤ وائی ہا واو زبر ہاؤ ہا یا زبر ہائی ہاؤ ہائی ہاؤ ہائی ہم واو زبر او حمزہ یا زبر ای او ای او ای سطر نمبر دس یا واو زبر یو یا یا زبر یا یو یئی یو یئی تو یہ آج سبق نمبر نو میں ہم نے حروف لین کی مشق کی حروف لین کتنے ہیں کون کون سے ہیں واؤلین اور یا لین ماشاء اللہ حروف لین دو ہیں واؤلین یا لین اور یہ لین کب ہوں گے ماشاء اللہ واؤ یا دونوں ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو واؤ ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو یہ دونوں حروف حروف لین ہوں گے اور ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے ان میں چار باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے کہ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑیں گے اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا جس طرح ہم نے حرکات کی ادائیگی کے قاعدے کو مد نظر رکھا اور اس کو ذہن میں رکھا کہ حرکات کو جیسے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے ان میں تین باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے حروف لین میں سیم تین وہی باتیں ہیں لیکن ایک بات کا اضافہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ادا کریں گے حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے مجھول نہیں پڑھیں گے معروف پڑھیں گے یہ اس کا طریقہ ہے لہذا جس طرح آج ہم نے سبق نمبر نو کی مشق کی اس کی خوب مشق کیجیے گا تاکہ قرآن پاک میں جب بھی ہم تلاوت کریں تو حروف لین کے اندر کسی قسم کی غلطی نہ ہو اللہ تبارک و تعالی مزید ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے آمین صلو علی علی الحبیب اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدری چینل کے ناظرین اب ان شاء اللہ قرآن پاک کے تیسرے سپارے اما سپارے کی سورت الحما اس کی دوہرائی کر کے سورت العصر کی مشق کریں گے لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اما سپارے تیسرے سپارے قرآن پاک کے سورت الحما نکال لیجئے صلو علی علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی محمد علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب اس عبارت کو ہم نے جو پڑھا تحس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس میں ایک یا کون بتائے گا کہاں پر ہے جی آپ بتائیے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ فرائی بھی بتا رہے ہیں کہ مینا شاہی یہ یا تو اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ بسم روش الرحمن نی روشی وائی لو میں اب اس کی ابتدا میں جو وائی للی کلی وائی جی ماشاء اللہ یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ یا لین ہے جی ہاں یا ساکن سے پہلے وہ پر زبر ہے یا ساکن سے پہلے والے ہر پر زبر ہے یہاں یا لین ہوگی اس کو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف طریقے سے ادا کریں گے وَيْلُ نہیں پڑھیں گے وائی وائی لو جس ہر پر ہم نے وقف کیا یعنی کلمے کا آخری حرف جو لو مزہ آگے تا تا ہے اس کو وقت کی صورت میں کس طرح پڑھیں گے ہائے سے بدل دیں گے ماشاء اللہ تو جب بھی وقف کریں گے کلمے کے آخری حرف اگر وہ گولتا ہے تو اس کو ہائے ساکینہ سے بدل کر وقف کریں گے نہیں پڑھیں گے بلکہ لوم وئی لو مس تم اللہ وی ج الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده أخلدًا كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة ہم نے کل لا کے لام کو کچھ کھینچا ہے ایک الف کی مقدار یعنی دو حرکت کی مقدار میں ہم نے اس کو دراز کیا کھینچا اس کی وجہ کون بتائیں گے جی آپ بیان فرمائیے ماشاء اللہ یہ اسلامی میں بتا رہے ہیں کہ الف مدہ ہے الف مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کر ادا کریں گے الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا وہ ساکن سے پہلے پیش ہو وہ مدہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ الف و یا یہ تین حروف حروف مدہ ہوتے اور ان حروف مدہ کی ادائیگی جب کریں گے تو ایک الف کی مقدار انہیں کھینچ کر دراز کر کے ادا کریں گے کل أدراك ما الحطمة وما کو ہم نے کھینچا اس کے اوپر ایک لکیر ہے یہ کس کی علامت ہے مد کی علامت ہے اور اسے کھینچ کر ادا کریں گے وما ادرو ما مل ہے کو وسط حلق سے ادا کریں گے اور تو کو پر پڑیں گے اور آخر میں گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے وما ادراك ما ہو نار الله الموقده نون کو ہم نے کھینچا اس کی وجہ جی آپ بیان کیجئے سبحان اللہ یہ اسلامی بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں الف مدہ ہے اس طرح پہچان کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی جب بھی آپ تلاوت کریں گے تو قواعد آپ کے پیش نظر رہیں گے اور ادا کرنے میں اور اس میں حسن پیدا کرنے میں مزید انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور بہتری ہوگی اور اللہ عز و جل کے لام کو ہم نے پر کیا موٹا بڑا اس کی وجہ کون بیان فرمائیں گے جی آپ بیان کیجئے ماشاء اللہ یہ میں بتا رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر ہے لہذا اللہ عز و جل کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو پر پڑھیں گے اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے نار اللہ الموقد نار اللہ الموقد قدا ہم نے اس کو کھینچا یہ قاعدہ کون بتائیں گے ماشاء اللہ یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ یہاں واؤ مدہ ہے ماشاء اللہ مرحبا نار اللہ الموقدہ قاف کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے دو نقطے والا قاف ہے یہاں جی پر پڑھیں گے اس لیے کہ حروف مستعلیہ میں سے ماشاء اللہ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة تا اور تو میں فرق کرنا ہے اور فرق کیا ہے کون بتائیں گے جی آپ بیان کیجیے تو حرف مستعلیہ اور تا باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے ماشاء اللہ تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ وہ حروف ہیں جو ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور ان کی آواز بھی ایک ہی جیسی ہے یہ قریب الصوت حروف کہلاتے ہیں ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں مگر ان میں فرق کرنا ہے اور فرق کیا چیز کرے گی مخرج تو ایک ہے آواز ایک جیسی ہے مگر فرق ان کی خوبیاں ان کے اندر جدائی وہ جدا کریں گی ان کو ان کے اندر جو امتیاز پیدا ہوگا جو فرق پیدا ہوگا وہ خوبیوں کی وجہ سے ہوگا اور اس میں خوبی کیا ہے تا کی خوبی ہے کہ اسے باریک پڑھا جائے اور فا کی خوبی ہے کہ اس اسے موٹا یعنی پر پڑھا جائے یہ اس کی خوبی ہے اللہ عليهم علی یہ قاعدہ کون بتائیں گے جی آپ بتائیے ماشاء اللہ یہ اسلامی بتا رہے کہ یا لین ہے ماشاء اللہ ابھی ہم نے آج جو سبق نمبر نو حرف لین کی مشق کی اور ماشاء اللہ آپ نے توجہ دی تو ابھی آپ جب تلاوت کریں قرآن پاک میں تو آپ خود ہی قاعدہ بتا رہے ہیں کہ ماشاء اللہ یہاں یہ قاعدہ لگ رہا ہے یہاں یہ قاعدہ لگ رہا ہے تو اس کی مزید انشاءاللہ توجہ کے ساتھ کوشش کریں گے تو اور آسانی ہوگی فی عمد ممددہ في عمد سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر جب بھی وقف کریں گے رکیں گے وقف کا معنی ہوتا ہے رکنا اور وقف کا معنی اس کی تعریف یہ ہے کہ آواز اور سانس دونوں توڑ دیے جائیں اسے کہتے ہیں رکنے کو یہ رکنے کی تعریف ہے تو جب بھی وقف کریں گے جب علامت آئے گی یہاں گول دائرہ ہے یہ وقف کی علامت ہے جب وقف کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ کلمے کا آخری حرف جس پر وقف کیا جا رہا ہے جیسے یہاں را ہے اگر کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہوں تو اسے ساکن کر دیں گے کیا کریں گے ساکن کر دیں گے یعنی اس پر جزم اس کی ادا کریں گے اور اگر دو زبر کی تنوین ہو تو الف سے بدلیں گے دو زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدلیں گے ورنہ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو تو اسے ساکن کر دیں گے جیسے والعصر مگر ساکن جب کریں گے تو ساکن حرف کو بھی پڑھیں گے ساکن حرف کو بھی پڑھیں گے وہ حذف نہیں ہو ول اص اس طرح وقف نہیں کریں گے بلکہ را واضح معلوم ہو کہ آخر میں جو ساکن حرف کیا گیا ہے وہ را ہے جس بھی جس حرف پر ہم وقف کریں گے کلمے کا آخری حرف وہ واضح ہو کہ کون سا حرف ہے کس کو جو ہے جسم کے ساتھ پڑھا گیا ول اصر اب ملا کر بھی پڑھ سکتے ول اصری ان ان الانسان لفی خسر لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق یعنی آخر میں قلقلہ کیا قلقلہ کا معنی جنبش لوٹتی ہوئی آواز ہے کلکلا کا مانا جنبش جمبش تو جب یہ حروف یعنی حروف کلکلا پانچ ہیں خوف قو با جیم دال جب یہ حروف مشدد ہوں تو اس میں کلکلا اور زیادہ آواز میں جمبش مزید پیدا ہوگی مگر اس کی وضاحت سے میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ محسوس کریں کہ یہاں جمبش ہے یہاں کلکلا ہے اور یہ حرف مشدد ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ مدنی قاعدے میں جب یہ حروف حروف قلقلہ کی مشق آئے گی تو انشاءاللہ اس کی مشق بھی کریں گے اور اس کی انشاءاللہ تفصیل بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی وتواصوا بالحق واٹ واؤ یہ کون قاعدہ بتائیں گے جی آپ بیان کیجیے ماشاء اللہ یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ وہ لین ہے جس کی آج ہم نے مشق کی تو اس کو نرمی کے ساتھ معروف ادا کرنے وٹ بل وٹ بل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم